آنکھوں کے شور سے جان چھوٹی ہے شکر اللہ سب کراچی کو رسالہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے بند ہو جاتا ہے خرید خرید نام کا آدمی ہاں، اس یہ تین سال کا سالے کا لے جائے اس کو دیکھا سر اس کا بند ہو گیا بند ہو گیا ڈپارٹمنٹ کے ایک ساتھی بیٹھے گئے تھے کاف میں لیکچر کیا نام تھا وہ کہتے میں کافی ڈپارٹمنٹ میں اچھا اچھا میں نے کہا ہمارے پاس کافی رجسٹرڈ ہوئے ہیں پہلے سے ہو سکتا ہے ڈپارٹمنٹ میں جاتا آتا رہا ہوں لیکن اچھا رسول الکریم آدمی جس ماحول میں زیادہ وقت گزارتا ہے اسی کا سر اس کے باطن پر آتا ہے اور ماحول کا پھر آدمی چار راستوں سے لیتا ہے دیکھنے سے سننے سے بولنے سے اور اس طرح سوچنے کی کوشش پیدا ہو جاتی ہے آدمی کیا دیکھتا ہے کس نظر سے دیکھتا ہے ہر ایک آدمی ایک چیز کو اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے دیکھتے ہی جس چیز کو دیکھا اس کو اس کے اندر ایک تاریخ سوچ کی پیدا کر دی یہ کہتے ہیں کہ ہر ہو کے لیے غیر محرم کا دیکھنا پرہیز کرنی نہیں بغیر محرم کا دیکھنا ہر کسی کو پرہیز کرنی ہے تھو کی پرہیز جو ہے تو وہ نظر کے غیر ضروری استعمال سے پرہیز ہے چار کے آدمی غیر ضروری چیزوں کو دیکھے ہی نہیں ٹانگے کو ایسے باندھتے نا تاکہ اس کو بستا میں نظر آئے ضرور نظر میں آئے اور کولو کے بیل کو آنکھوں کو مکمل بند کر لیتے ہیں چل رہا ہوتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے کہیں وہ چلا گیا پشاور سے مشورہ پہنچ گئے اور اس کے خود دوسری جگہ ہوتا ہے اور اس کی اگر آنکھیں بند نہ ہوں تو تو ایک گھنٹے کے بعد پھر ہڑتال کر لیں بھاگے اس کی نظر کی پرہیز ہوتی ہے جس میں غیر ضروری چیزوں کو دیکھے ہی نہیں جس کو دیکھتے ہیں آپ اندر خیال پیدا کر دیتی ہے اس کے بارے میں کے اندر خیالات کے غریب دوڑنا شروع ہو جاتی ہے وہ آدمی کی سوچ کی قوت استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہاں۔ اگر مشین میں استعمال ہوتی ہے تو اس کی سداد گھٹتی جاتی ہے ہاں۔ جو مشین بھی استعمال ہو تو شروعات گھٹتی ہے نا سب سے مشکل کام سوچنا ہے بولنا ہے لکھنا ہے صاحب دماغ میں برین کے جو ایریاز ہیں تو یہ ایریا زیادہ ہے نا ہاں جی؟ یہ ایریا زیادہ ہے برین میں کیونکہ ان کا کام زیادہ ہے نا کا کتنا ایریا ہے ڈاکٹر صاحب ایک بٹا میرا خیال ہے ہاں جی ایک بٹا تین ہاتھ کے لیے ایک بٹا تین زبان کے لیے اور باقی سارے بدن کے لیے ہاں جی ہاں انگلی کے لیے بالکل ہاتھنا لکھنا بولنا اور سوچنے کا تو پورا پھر ایک حصہ ہے ہاں جی سوچنے کے لیے پورا ایک حصہ ہے تو یہ آدمی کا گویا استعمال شروع ہو گیا اور ہمارا استعمال لگا نہیں ہو رہا ہوتا ہے ایک خزوی جی کو ڈسٹینس پر سوچنے لگ جاتے ہیں دوسری جی لگ جاتے ہیں تیسری کو ڈسٹینس پر سوچنے لگ جاتے ہیں بعد میں فضول خیالات فضول سوچیں چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ گویا باطن جو ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے بگڑ رہا ہے نقصان ہو رہا ہے فوج لگنے بات پیچھے پڑنے اور ہوا کیسے ہوا ایسے کس نے غلط دیکھا اس نے غلط دیکھا ہمارا ہاں، غیر سے غیر ضروری اشیاء کو دیکھا غیر ضروری اشیاء کو دیکھا اس کے نتیجے اس میں غیر ضروری فکر آئی اور غیر ضروری فکر چل رہی اس کا کل بس کا مطلب استعمال ہو رہا ہے لیکن استعمال ہو رہا ہے لین یعنی۔ استعمال ہو رہا ہے اس کو فضول میں استعمال ہو رہا ہے معاشیت میں معاشیت فضول اور کچھ نہ ہو تو لیانی میں تو استعمال ہوگا لیانی یونیورسٹی چیز جس کا دنیا کا فائدہ نہ آخر کا فائدہ تو اتنی دیر تو اپنے دھیان کو کسی عام مقصد پر جمانے کی ضرورت تھی تاکہ اس کو اس کے ذریعے سے آخر کی کسی کمائی ہوتی بات ناگ کا روشن ہوتا اور اس کو دنیاوی لحاظ سے بھی ایک سکون حاصل ہوتا دنیا میں سکون حاصل ہوتا ہے حضور لگا یعنی نثار کے نظریے واطر میں اضطراب آ جاتا ہے پریشانی اضطراب آ جاتی ہے میں کلاس میں لطیفہ سنایا کرتا ہوں تھوڑا بات یہ ایک عورت چیز کو دمے کا حملہ ہوتا تھا اس نے گئی کسی صحیح ڈاکٹر سے علاج کری گئی آج کل کے ڈاکٹر سے نہیں کہ فیس جیب کے پانچ سو روپئے جیب نہ ہو کے آدمی کو دو منٹ دیے اور دینے کے ساتھ دس دس روپئے میں دے دی اس سے جا کر ٹیسٹ کرائے اس کا معاہدہ ہوتا ہے کہ ایسا نشان تو سر کو کرنا ہی نہیں پھر پھر آدمی کو سر دینے کے لیے کرنا ہوتا ہے پیسے آگے آپ کے آگے ہمارے آگے کر لیں گے کتنے پیسے آپ کتنے ہمارے ہیں اور پھر آگے آدمی جو تو کوئی صحیح ڈاکٹر کے پاس بھی اس نے پورے علاج کی کھوج لگائی تو پوچھا تو اسے کہا بی بی آپ کو یہ دمے کا اٹیک معلوم کرنا کہ یہ کس وقت ہوتا ہے کس چیز سے ہوتا ہے پورا ہفتہ آ کر غور کرتے رہنا پھر میں کیا کر جو غور کرتے کرتے تو اس نے آ کر کہا جی اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں جب ڈرائنگ روم سے گزرتی ہوں نا تو مجھے اب ایک ہفتہ غور کرنا کہ ڈرائنگ روم میں کیا چیز ہے کہ اس سے آپ کو اٹیک ہے جی، جی، وہاں میری سانس کی تصویر لگی <laughs> اس کو میں دیکھتی ہوں تو اس سے مجھے دن کا ٹائم تھا جاتا دنیا گھم جاتا تھا خیال اندر آیا نا اب اس کے اس کے اس کے ذہن میں اس کے بارے میں منفی خیالات تھے جو تصویر سامنے آئی منفی خیالات شروع گئے اس کے بعد میں جنگ شروع کر دی اس کے ساتھ بات میں جنگ شروع کر دی آپ اتنی دیر کی معاشیت میں گزر رہی ہے مری ہوئی عورت کے پارے میں اس کو بات ہے اس کے خلاف جذبات بات ہے وہ دوبارہ زندہ ہو گئی وہ اتنی دیر اس نے اس کے خلاف جذبات بات اپنے قلب کو استعمال کر لیا اور کل پر ظلمت رہا ہے اتنی دیر اس نے مسلسل اپنے قلب کو تاریخ کرنے میں محنت مشقت کر لی ایسی بات تو نہیں ہے نا کسی کی بڑائی کا میں سوچتا ہوں کسی کو نقصان پہنچانے کا سوچتا ہوں کسی نے نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہوں بات میں کو تو باطن چاہتا ہوں چاہتا ان کا تاریخ ہونے سے جاتا ہے یعنی بات میں تاریخ ہوئے اللہ سے دوری ہوئی اور باطن تاریخ ہو جائے تو اس کی بڑی لمتوں میں سے ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو نئے کمال کی توسیق سلجھ جائے محسوس کر پڑ جاتا الحان سوری رحمۃ اللہ کہتے ہیں بہت بڑے بزرگ ففین سوری رحمۃ اللہ ایسے بزرگ ہیں کہ یہ فکا کے امام ہیں امام رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ان کا ایک زمانے میں ان کا فکا فیصلہ ہے سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ پھر جو ہے تو ایک سال جو ہے تو وہ ایک سال جہاد میں لگاتے تھے اللہ کے میں جہاد کرتے تھے اور ایک سال لے کر گھر پر کمائی کرتے تھے اور بعد کی طرف سے تجزیس اور دین کے علم کو پڑھانا اس میں اور دوسرے بزرگ میں نام بھول گیا خدا الحمان میرا شیخ لکھے ہوئے کسی کو آ جاتا ہو ان کی ان کے سارے اخراجات ان کے سلسلے کے یہ برداشت کر دیتے کون ان کے اخراجات لا کر اتنے بڑے آدمی ہیں اتنے بڑے فقیر اتنے بڑے مجاہد اتنے بڑے اللہ والے کہتے ہیں میری چالیس دن تاجر کی توفیق سلب ہو گئی نہیں پڑھ سکتے دعائیں مانگی اللہ سے پری پریشانی یار کیا ہو گیا تو ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے لان آدمی کے بارے میں دل میں سوچا تھا آدمی رو رہا تھا اس کو آپ نے دیکھا اور آپ نے دل میں کہا یہ ریاکار ہے کاری کا رو ہو رہا ہے تو اس عمل کی وجہ سے اس کی نوزت سے آپ کی ساجر کی توفیق سے لگ ہوئی ہے اب رو رو رہا رہا ہے کام کرے میرا کیا فائدہ اس کے ساتھ مطالعہ کے دنیا کا آخر کہ اس کے بارے میں سوچوں غور کروں ہاں جی؟ اور بعض آدمیوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہر ایک آدمی کے بارے میں انہوں نے کوئی کمنٹ ضرور دینا کوئی اظہار ضائع کرنا ہوتا میں ساتھ میں کہا کرتا ہوں دمے کا مریض ہوتا ہے نا ایک راستے پر گزر رہا ہو نا دو آدمی لڑ رہے ہوں تو ایک کے ساتھ پارٹی بن جاتا ہے گزرتے گزرتے ایک کے ساتھ پارٹی بنا ہوا ہوتا ہے میں مطلب گیار ہوتا ہے نا کسی اور اس ٹینشن کو اس کے اپنے اوپر لیا ہوا ہوتا ہے بیماری کا سر اس ہے ہم تو کہیں سے گزر رہے ہیں گاڑی میں گزرنا ہوتا ہے نیچے لڑائی لگی ہوئی ہو دل میں خیال آتا ہے کہ اب مسلمانوں کی لڑائی ہو رہی ہے ہمارے بھی دن ہے کہ اس کو صحیح کر سکیں ہاتھ پیر لا کیا کریں ہم جا رہے ہیں سفر ہے ہم دعا کر لیتے ہیں یہ الگ فرما یا الگ شر کو خیر سے بدل فرما دے یا ان کے جھگڑے کو سلاشتی میں بدل دے چلے ہم سے کچھ نہ سفر دعا کرتے جائیں ایک بار ہے کہ ہمارا طالب علم تھا اس کو لے کر آئے سائکیٹرک مریض ہو گیا ہے تو مجھے اس کے حالات پتا تھے کس کس اس کی شخصیت کے بارے میں مجھے پتا تھا کہ کس کی شخصیت ہے کہا آپ آج کل کرتے کیا ہیں اس نے کہا دیکھو نا جی اتنی سخت تکلیف ہے لوگوں کو بلڈ کی اور بلڈ ڈونیشن کی تنظیم میں میں کام کر رہا ہوں بلڈ کلیکٹ کر رہا ہوں لوگوں کے لیے اور اس میں لگا ہوا ہوں آپ کو دیتا ہے بلاڈ کوئی نہیں دیتا ہے ملتا ہے نہیں ملتا ہے کسی کی پوری ہوئی کسی کی نہیں ہوئی کوئی دیتا ہے کوئی دلکارتا ہے کوئی دعا بلا کہتا کیا ہے اب یہ سارے کو لیتے لیتے آدمی سیکٹر مریض ہوگی اچھا، میں نے کہا دیکھیں مسئلہ آپ کو میں بتاؤں ہمیں مخلوق اللہ تعالیٰ خالق ساری مخلوق کا ذمہ اللہ تمارا ہو گیا جتنا ہمارا بس ہے اتنا ہم کریں گے جو ہمارے بس سے باہر یا تیری مخلوق کا کرے والے کیوں تھوڑا فرما سکتے ہم کیا کریں گے ہمارے ایک مہمان آئے تھے میں عجیب عجیب میں بتایا کہ ایک آدمی کاروباری آدمی ملتان کیا ہوا تھا کام کے لیے کاروبار کے چلتا اس کا کام اس کو روکنا پڑا روک گیا مسجد میں سے نماز پڑی موافظ کرنا پڑتا تھا کل لگا ہوا ہے دو چل چلتے گئے چلتے گئے ایک آدمی رہ گیا تھا آخر میں اس نے کہا آپ مسافر ہیں اس نے کہا ہاں، میں مسافر ہوں اس نے کہا چل جا کر اس کے لیے گھر سے تین روٹیاں لے کر آ کی کھا لی کھانا کھانے کے بعد رات کیسی پر سکون نہیں ہے حاجر خود بخود بخود آنکھ کھلی قرض نماز پڑھی ہے رات کی ایسی تبدیل تازہ ہے کہ دوسرے دن جو ہے تو اس کا کام تو ہو گیا تھا لیکن کھایا تھا بڑا برکت والا کھانا تھا آج پھر ٹھہرتے ہیں دن پھر ٹھہرا تو پھر اس آدمی جی نے آ کر کھا کہ آپ ٹھہرے ہوئے میں ٹھہرا ہوں جا کر دو روٹیاں لے کر آیا پھر کھائے اس کو پھر رات کو بہت عجیب اس کے انوارات محسوس ہوئے دن پھر ٹھہرا تو اس دن آدمی نے آ کر جو ہے تو پیک روٹی دی بڑا لطف آیا چوتھے دن اس نے آ کر کھا کے تیسرے دن اس نے پیک روٹی اس کو دی لیکن اس نے کہا کہ حضرت صاحب ہمیں آپ مشقت میں والے ہیں اور اس طرح کہ میں مزدور ہوں ساری مزدوری سے تین روٹیاں ہماری ہوتی ہیں ایک میری ایک گھر والی کی ایک دو بچوں کی میں نے گھر میں جا کے کہا ہمارا ایک مہمان سے مسافر ہے تو گھر والے نے کہا میری پہ لے جائیں بچوں نے کہا خیر آج امی نہیں کھاتا لے جائیں تین روٹیاں آپ کے لیے لائے تھے دوسرے دن بچوں کو نہیں لا سکتے ہم دو گھر والی لے کر لے کر آ گئے تھے گھر والے نے کہا کہ مجھے بھی گھر کے کام کرنے پڑتا ہے تو میں نہیں بتا آپ سکتا میں لے کر آیا اور ہمارے نہیں اتنی تھے چار ساری مخلوق کا سنبھالنے والا اللہ ہے کیا اس پر خدار کو میں اس بار کو سمجھایا اس بار کو لے تو اس کی ٹینشن کی اور اسٹریس کی بنیاد دی گئی اس کو کوئی دوائیوں کی ضرورت اس طرح کی ضرورت نہیں تھی اس کو اس بار کو سمجھنے کی ضرورت تھی جتنا ہم کر سکتے ہم کریں گے باقی جو ہمارے بس سے باہر ہے اس کے لیے دعا الرحمان ہمارے بات کی ہوئی ہے کہ بہت کم مسائل ہوں انسان پر سب سے پہلے اپنا اپنے بال بچوں کا ہے میرا چھپڑا کھینچا ہوا ہے اس سے خیال ڈاکٹر صاحب اس طرح ہوا ہے کہ اس مہینے میں آمدنی بہت کم ہو گئی تھی اس طرح کہ گھر والی کو کھانا کھانا کھا لیا بچوں نے کھا لیا میں اگر کھانا کھاتا تو والدین کو ہم کچھ نہیں دے سکتے اپنا کھانا والدین کو دے دیا گھر والی پر بچے دو بچے اور گھر والی اپنے والدین کو دے دیا قربانی آدمی کرا سکتا وہ بات کیا بیان کر رہے تھے بلوم مضمون جی؟ کیا تھا جی اثرات آتے ہیں اثرات آتے ہیں تو دوسری بات کیا تھی جی جی آپ نے مطلب کے مطابق کام کرنے کی ضرورت ہے اس کو ہاں اور یہ تھا کہ آپ کے جو ماحول فیڈ کرتا ہے بادن میں اس میں مواد آتا ہے وہ خیالات کو تحریک دیتا ہے خیالات میں قلب استعمال ہوتا ہے اس میں قلب استعمال ہوتا ہے اور قلب استعمال ہو کر یا تو اپنے کو نگرانی کر دیتا ہے یا اپنے کو تاریخ کر دیتا ہے اور تفکرات قلبیہ ہی انسان کی مشکلات کی بنیاد بنتے ہیں فقرات ہی مشکلات کی بنیاد بنتے ہیں تو اس لیے اللہ والے اپنے آپ کو اللہ کے دھیان اور آخر کے دھیان میں اللہ کے دھیان میں لگا کر قلب کو اپنے پاک رکھتے ہیں تاکہ نہ تو کسی کی برائی کی سوچ میں لگا ہوا ہو اور نہ کسی کی غیبت کی سوچ میں لگا ہوا ہو نہ کسی کی شکایت کی سوچ میں لگا ہوا ہو نہ کسی کو نقصان پہنچانے کی سوچ میں لگا ہوا ہو اگر تو لگا ہوا ہو تو دھیان راہی میں لگا ہوا ہو آخر کے دھیان میں لگا ہوا ہو کسی مثبت فوج لگا ہوا ہو کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم مثبت اس کے نتیجے میں اس کو ہاں۔ اس کو باطن کا فائدہ ہو باطن نورانی ہو اور باطن میں سکون تاری ہو وہ خدا کا واقعہ جو میں نے بیان کیا تو وہ یہ تھا کہ باطن جب غلط استعمال ہوتا ہے سکون برباد ہو جاتا ہے اور سکون برباد ہو کر آدمی دماغی بیماریوں تک پہنچ سکتا ہے یا فضول لاجانی اور معاشیت کی سوچوں میں اور فضول لاجانی اور معاشیت کے استعمال میں باطن تفکرات یا ماشداہ بنا تو یہ آپ کو بیماریوں میں طرف لے جا سکتا ہے جو مراقبہ کراتے ہیں تو مراقبہ سے دھیان کو پکڑنے دھیان کو پکڑنے اور پکا کرنے کی مشق ہوتی ہے کہ آدمی کا دھیان آدمی کے ساتھ دوسرا نکلے یہ تو قابو میں نکل کر ادھر بہتے ادھر بہتے ادھر بہتے ادھر چلتے ادھر چلتے خاصی مصیبت پیدا کر رہے اور کسی کو دشمنی کیا ہوتی ہے ایک دھیان میں ایک بات پکڑی ہوتی ہے تو چھوڑ نہیں رہا ہوتا ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب زندہ تھے تو ایک طرف ایک مہمان آ گئے ان کے دوست تھے اور اپنے علاقے سے قومی سندھی کے لیے چنہار کرائے گئے تو ان سارے بیٹھے ہوئے ان سے کہا کہ کیسے آنا ہوگا نے کہا کہ الیکشن میں بیلے ہوئے ریٹ لگا دوں گا ریٹ لگا دوں تین دن کا پارا میں پہ رکھ دوں گا ماں خوب ہے لوگ تین دن کا دے پارا میں پہ گا اس بات کو جو انہوں نے کیا نا پگڑی اپنی سر سے اتار دی میں نے کہا کہ کیا بات ہے میں کہ یہ اس کے دماغ کھولتا ہے کا گرمی کی وجہ سے پگڑی سر پر رکھ نہیں سکتا دماغ کھولنا کھولتا ہے پگڑی سر پر نہیں وہ تو پانچ سال آرام میں رہا یا نہ رہا آپ تو آرام میں نہیں ہے آپ تو بھی آرام میں نہیں ہیں اپنے آپ کو خام خواہ ہے کہ مصیبت میں گرفتار کر دیا فاصل بادل فوج نے آپ کو لگا دیا بادل کو فوج فاصل بادل فوج کے مقابلہ لڑائی پر لگایا ہوا ہے اور پہلے مصیبت کھڑی کی گھروں میں برادری میں دوستوں میں چار دفتروں میں یہاں کام کرتے ہیں سینئر جونیئر سب میں دن رات ہمارا ذہن اسی خلفشار میں لگا ہوتا ہے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ میں نے والد صاحب سے کہا کہ اللہ نے بڑا فضل کیا کہ ہم سارے بہن بھائی پڑھ ہم سارے بھائی پڑھ لکھ کر اچھی اچھی نوکریوں پر ہو گئے ہزار ہمارے پیچھے رہ گئے تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ہم پیچھے رہ گئے ہوتے اور یہ آگے نکلے ہوتے تو پھر کیا ہوتا تو کہ ہونے ٹوڑو میں رام ہو تو لڑکڑی <laughs> ہوا <laughs> شیر کو میں آپ کے کر دوں صبح <laughs> بغیر کسی وجہ کل میں آدمی کے نقصان پہنچانے کا جذبہ ہے